ہے جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے کوئی اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا کوئی اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا ایسے ہی جس کسی کے پاس میں جتنا بھی مال ہے چاہے سو ہو ہزار ہو لاکھ ہو کروڑ ہو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے نہیں ہے کہ بہت عقل والا ہے اس کے لیے مالدار ہے اور مال کا تعلق محنت سے بھی نہیں ہے کہ بہت محنت کر رہا ہے اس کے لیے مالدار ہے بلکہ مال کا تعلق بھی اللہ ہی کی تقسیم سے ہے اور اللہ جل شان و علیم ہے اور حکیم ہے اللہ کا علم بھی بڑا اور اللہ کی حکمت بھی بڑی تو اللہ تعالیٰ کم زیادہ ہر ایک کو جو دیتے ہیں وہ اپنے علم اور حکمت سے دیتے ہیں کسی کے لیے کم ہی مفید ہوتا ہے اگر زیادہ مل جائے تو سرکش بن جاوے حضرت مسا علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے دیکھا ایک آدمی کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے مٹی میں اپنے آپ کو دبائے ہوئے ہیں اتنا غریب آدمی کہا کہ سطر کو مٹی سے چھپا لے گئے حضرت مسا علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دے ہوئے اللہ تعالیٰ میرے حالات کو سوار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا بد دعا کی قبولیت کے آثار یہ ظاہر ہوئے کہ اس کے حالات بننا شروع ہو گئے پھر کچھ عرصے کے بعد میں وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بہت بڑا مجمع ہے اور اس کے بیچ میں کوئی آدمی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایسا دیکھ کر کے اس کو دیکھ رہے پوچھا بھئی یہ کون آدمی ہے یہ غریب آدمی ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے لیکن اللہ نے نبی کی دعا پر اس کو اتنا دیا کہ اس نے شراب بھی پی ہے زینا بھی کیا ہے اور اس نے قتل بھی کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے یہ جو بھیڑ ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے لیے زیادہ مفید ہے کسی کا دین مال کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے اگر غریب ہو جائے تو کفر میں داخل ہو جائے اور کسی کا دین فقر کے ساتھ میں جوڑا ہوا ہوتا ہے اگر مالدار ہو جاوے تو سرکش ہو جاوے تو اللہ اپنے علم اور حکمت سے کم زیادہ دیتے ہیں غرض یہ کہ اللہ نے ہر ایک کو کم زیادہ جان بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے اب یہ دونوں جان مال جو دی ہے ہر حال میں اسے جو کچھ اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ملنا ہے اور جتنی زندگی اس کو ملی ہے وہ زندگی اس کو پوری کرنی ہے اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے اور اس پر چار مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو فریشہ آ کر اس میں روح ڈالتا ہے اس لیے چار مہینے تک کوئی حرکت نہیں ہوتی پیٹ میں جب چار مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور فرشتہ اس میں رو ڈالتا ہے تو اس کے بعد پیٹ میں حرکت شروع ہوتی ہے تو ایک تو فرشتے کا کام ہے اس میں رو ڈالنا دوسرا کام فرشتے کا یہ ہے کہ وہ اس کی عمر لکھ دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے طے ہے کہ یہ کتنا سال کتنے مہینے کتنا دن کتنا گھنٹے کتنی منٹ یہ دنیا میں جیے گا جتنا فرشتہ نے اللہ کی طرف سے لکھ دیا ہے دنیا کے سارے انسان اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ میں اس کو وقت سے پہلے مار نہیں سکتے اور دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر اس کی زندگی کے چند سیکنڈ بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتے جو لکھی ہے اللہ نے وہ اس کو پوری کرنی ہر حال میں ایسا ہی تیسری چیز جو لکھ دیتا ہے اس کی روزی لکھ دیتا ہے یہ اپنی زندگی میں کتنا کھائے گا کتنا پیے گا کیا کیا حالات سے گزرے گا یہ اور جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے مقدر کا ایک دانہ کوئی کم نہیں کر سکتا ہے کوئی بڑا نہیں سکتا ہے اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور فریض تو ملک اور موت اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں تو گھر کے لوگ اس کی بیماری کی حالت کو دیکھ کر روتے ہیں تو ملک الموت ان تم کو زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کیوں رو رہے ہو میں نے اس کے مقدر کا ایک دانا کم نہیں کیا اس بھری دنیا میں اس کے مقدر کا ایک دانا باقی نہیں ہے سب کھا چکا ہے اور اس بھری دنیا میں اس کے مقدر کا ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے یہ سارا پانی پی چکا ہے اور زندگی کے جتنے سانس اللہ نے لکھے تھے وہ سارے پورے کر چکے ہیں لہذا اس کو تو مجھے لے کر جانا ہی ہے تم تو اپنی خیر مناؤ جب تک ایک جاندار اس گھر میں ہے مجھے بار بار آنا ہے اس لیے میرے دوستوں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ شانوں نے ہر ایک انسان کو جان اور مان کی نعمت عطا فرمائی ہے کم زیادہ اور یہ دونوں نعمتیں اللہ نے آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے کہ ان جان اور مال کو ایسے اچھی طریقے سے دنیا میں استعمال کرے کہ جس کے راستے سے اس کی آخرت بن جائے یہ آخرت کے بنانے کے بھی یہ دو سبب ہے اور آخرت کے اجاڑنے کے بھی یہ دو سبب ہے اچھی طرح جان مال لگانے سے آخرت بن جائے گی اور خواہشات پر زندگی لگانے کے نتیجے میں اور مال کو خواہشات کے مطابق کمانے اور خرچ کرنے کے نتیجے میں آخرت اجڑ جائے گی اسی لیے آخرت کے جب بننے کا دار و مدار بھی جان اور مال پر ہے اور آخرت کے اجڑنے کا دار و مدار بھی جان اور مال کے اوپر ہے اب اگر ایک آدمی نے اپنی جان مال کو حکموں پر لگانا شروع کیا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک حکم کا اور طریقے کا یہ پابند ہے اور ایک پائی سے لے کر لاکھوں اربوں خربوں تک کمانے میں اور خرچ کرنے میں یہ حکم کا اور طریقے کا پابند ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کے آخرت کے بنانے کا فیصلہ کریں گے اور جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوں گے اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے بناؤ کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوں گے اس کی زندگی میں اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں ہو مالداری میں غریبی میں اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے پاکیزہ زندگی کے کیا معنی ہے پاکیزہ زندگی کے معنی یہ ہے کہ یہ جھوپڑے میں ہے یا محل میں ہے سب سے پہلا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ دلوں میں چین دیں گے سکون دیں گے اور اطمینان دیں گے کہ انکم تھوڑی ہے دل مطمئن ہے زیادہ ہے دل مطمئن ہے سب سے پہلے دلوں میں اطمینان چین اور سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے کبھی انسان پر یکساں حال نہیں رہتا کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے کبھی مالداری ہے کبھی غریبی ہے تو ان حالات میں اگر کوئی ایسی الجھن والی بات آ گئی تو اللہ اس کو دعا کی قبولیت دیں گے کہ دعا کے راستے سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپس میں اللہ تعالیٰ محبتیں عطا فرما دیں گے کہ گھرانے میں برادری میں محلے میں شہر میں ملک میں ایسی محبتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے زندگی آسان ہو جائے گی اس لیے کہ محبت سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے مقدر کی تھوڑی زیادہ جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے یہ تھوڑی انکم ہوگی لیکن اس کی ضرورت اٹکے گی نہیں ضرورت اس کی پوری ہو جائے گی اور اس تھوڑی روزی میں برکت کی وجہ سے اس کی آخرت بھی بن جائے گی برکت کے دو نفے ہیں ضرورت اٹکے گی نہیں آخرت اجڑے گی نہیں بلکہ آخرت بھی بن جائے گی اور اللہ ایسی صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے کہ ہر ایک آدمی اس کو دیکھ کر رشک کرے کہ یہ زندگی تو مجھے بھی ملنی چاہیے فرمایا آخرت بنے گی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں یہ نظر آئیں گے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم پاکیزہ زندگی دیں گے اور اگر کسی کی آخرت اجری ہے خواہشات پر زندگی گزارنے کے نتیجے میں اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے اور خواہشات والا راستہ فرعون کا شداد کا حمان کا عبی کے خلف کا قوم عاد کا قوم سمود کا راستہ ہے سب کی زندگی کا مقصد تھا کہ خواہش پوری ہونی چاہیے کھانے کے لائن کی کپڑوں کے لائن کی سواری کے لائن کی مکانات کے لائن کی عورتوں کے لائن کی خواہش پوری ہونا چاہیے راستے الگ لیے سب نے زندگی کا مقصد ایک ہی بنایا تھا تو حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے اور خواہشات والا راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے اگر اس نے اللہ کی ناراضگی والی راہ لی ہے اور اس کی آخرت اجڑنا شروع ہوئی ہے تو اس کے اجار کے آثار دنیا میں نظر آئیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ومن ذکری فعین لہو معیشت کا فرمایا جو ہماری ذکر سے ہماری اطاعت سے ہمارے حکموں سے اعراض کرے گا منہ میرے گا اور ہمارے حکموں کو پیٹ کے پیچھے ڈالے گا اور خواہشات کے پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے کہ پیسہ بہت ہے وسائل بہت ہے سامان بہت ہے راحت کے لیکن دلوں میں اتنی اتنی بے چینی اور بے قراری ہوگی کہ آدمی جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرے گا اور اگر دنیا میں آپ خودکشی کے واقعات کو اگر سنیں گے اور پڑھیں گے تو اچھی طرح اس بات پر نتیجے پر پہنچیں گے کہ بھوکے لوگ خودکشی نہیں کرتے کہ بھائی بھوکے لوگ خودکشی کرتے ہیں خودکشی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس لمبا بینک بیلنس ہوتا ہے پیسوں کا جن کے پاس راحت کے لمبے سامان ہوتے ہیں آسائش کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس میں ہیں لیکن اللہ نے ذکر سے اور اطاعت سے روگردانی کرنے کے نتیجے میں اس کی زندگی کو ایسا تنگ کر دیا کہ اس کو موت ہی میں اپنا مسئلہ کا حل نظر آتا ہے حالانکہ موت میں مسئلے کا حل نہیں ہے مسائل اتنے بڑھیں گے اتنے بڑھیں گے کہ یہ خون کے آنسو پہلے تو پانی سے روئے گا اس کے بعد خون کے آنسو روئے گا اور اتنا روئے گا کہ اس کی خون میں کشتیاں چلے گی لیکن اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اور مسائل اس کے بڑھ جائیں گے اس لیے میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جتنی جان مال دی ہے یہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال سے اپنی آخرت بنائے وہ سمجھدار آدمی ہے اللہ کی نگاہ میں اور جو اپنی جان مال سے دنیا بنائے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے کہ اپنی تمام تر جانی مالی توانائی اور طاقت کو مال کے بنانے میں مال کے بڑھانے میں مال کے پھیلانے میں لگاوے اور ایک وقت پر آئے اور اس کو چھوڑ کر کے چلا جاوے اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں اور دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں اور اس کو وہ جمع کرتا ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مال کو وہ جمع کرتا ہے جو اس کے اندر میں عقل نہیں اس لیے میرے دوستو یہ دو بنیادیں ہیں جو دی ہے اللہ نے وہ آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے اسی لیے اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کی طرف آتے ہیں جان کی طرف آتے ہیں اور مال کی طرف آتے ہیں اور جو جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ جان مال ہی کو لگانے کا ہے اس لیے کہ ہر ایمان والے کی دو ذمہ داری ہے ایک ذمہ داری اللہ کی عبادت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارے معبود ہے تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہمارے ذمے اللہ کی بندگی ہے اور ہمارے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے تو آپ کا امتی ہونے کے ناطے ہمارے ذمے دعوت ہے کہ اپنی ذات کو بناتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر پورے عالم کو بنانے کی محنت کرنا یہ دوسری ذمہ داری ہے یہ ہر ایمان والے کی یہ دو ذمہ داری ہے اسی لیے دعوت کے لائن کے احکامات جو آتے ہیں اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کے دین کا کام کرو جان بھی اپنی لگے اور مال بھی اپنا لگے ایک آدمی کی جان لگے دوسرے کا مال لگے تو یہ ادھورا کام ہے جان لگانے والے میں حرص پیدا ہوگی اور مال لگانے والے میں تناج پیدا ہو جائے گی کہ میرے مال سے تبلیغ چلتی ہے حالانکہ تبلیغ کسی کے مال سے نہیں چلتی ہے اللہ کے چلانے سے چلتی ہے اسی لیے حکم ہے کہ ہر آدمی اپنی جان مال سے اللہ کے دین کا کام کرے کتنا کام کرے فرما جتنا بس میں ہے اتنا کرے جتنا بس میں ہے اتنا کرے سو لگا سکتا ہے تو سو لگاوے ہزار لگا سکتا ہے تو ہزار لگائے تبو کے موقع پر بعض صحابہ نے چھ سو من کھجور دیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی تیس ہزار لشکر میں سے دس ہزار لشکریوں کا توشہ اور سواری کا انتظام کیا ہے اسی میں ایک صحابی پوری رات باغ میں یہودی کے اس کے درختوں کو پانی پلا کر کے اتنی سی کھجور لے کر کے آئے تھوڑی سی اپنے گھر والوں کو دیا تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے منافقین بڑا خرچ کرنے والوں کو کہتے تھے کہ دکھاوا کر رہے اور جو چھوٹا لے کر آیا اس کو تانا دیتے تھے کہ تو ہی کھا لیتا اللہ کو اتنی تیری اس مال کی کیا ضرورت تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لے کر کے یہ فرمایا کہ یہ پورے ڈھیر پر ڈال دو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے ڈھیر کو قبول کر لیں گے اس لیے میرے دوستو ہر ایک سے مطالبہ لگانے کا اتنا ہے دعوت میں کہ جتنا اس کے بس میں ہے اتنا لگائے چٹنی روٹی کھا کر کام کر سکتا ہے تو چٹنی روٹی کر کھا کر کے کام کرے سواری سے کر سکتا ہے تو سواری سے کرے اور پیدل چل کر کام کر سکتا ہے تو پیدل چل کر کے کرے لیکن اپنی جان مال لگا کر کے کرے آج سے شروع زمانے میں ایک جماعت آئی اپنا چلہ لگا کر کے اس کو پوچھا کہ تمہارا چلے میں کتنا خرچ ہوا تو جماعت نے بتایا کہ ہر آدمی کا چلے میں دو روپیہ خرچ ہوا کتنا خرچ ہوا دو روپیہ خرچ ہوا مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی رہتی ہوگی تم کو لے جانے کے لیے پورے چالیس دن میں ایک مرتبہ بھی سواری پر سواری نہیں ہوئے تحجد پڑھ کر کے چلنا شروع کرتے تھے بارہ بجے دو بجے ایک بجے ٹھکانے پر پہنچ کر کام کرتے تھے لوگوں سے ملتے تھے تعلیم کرتے تھے اور اس کے بعد دو اڑائی بجے ایک باغ میں دو بچے چلے جاتے دو ساتھی اور وہ وہاں سے ایک امرود کی ٹوکری چند پیسوں میں لے کر کے آ جاتے اور ساری جماعت مل کر وہ امرود کھا لیتی یہ صبح کا ناشتہ بھی ہے دوپہر کا کھانا بھی ہے اور رات کا کھانا ہے پورے چالیس دن میں امرود کے سوا نہیں کھایا اور ایک ہی مرتبہ کھایا تین مرتبہ دو مرتبہ کھایا ہی نہیں اور ایک مرتبہ بھی سواری پر سوار نہیں ہوئے تبلیغ ایسے بھی ہو سکتی ہے اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف سے قرآن اور حدیث میں اسی کا مطالبہ ہے کہ ہر ایک جتنا لگا سکتا ہے اتنا لگائے اس میں بخل نہ کرے اور جتنا نہیں لگا سکتا ہے اس کو اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے بس میں ہے اتنا تو میں نے لگا دیا اب آگے میرے بس میں ہے نہیں ہے آگے تو اس کا انتظام کر دے چاہے میرے سے کرا دے کسی اور سے کرا دے تو اللہ تو مصب الاسباب ہے اللہ اس کے اسباب پیدا فرما دے اس لیے میرے دوستوں اپنی جان مال سے کرنا تو دعوت کے لائن کے احکامات بھی ہیں جان مال کی طرف آتے ہیں اور عبادت کے لائن کے احکامات بھی جان اور مال ہی کی طرف آتے ہیں اسی لیے آپ دیکھو نماز روزے کا تعلق جان سے ہے نماز کا حکم ہے اور روزے کا حکم ہے سارے ایمان والوں کے لیے تو نماز روزے کا تعلق جان سے ہے اس میں مال خرچ نہیں ہوتا اور زکات کا تعلق مال سے ہے اور حج کا تعلق جان مال دونوں سے ہے حج میں جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے ایک آدمی لسٹر میں رہ کر کروڑوں روپیہ خرچ کر دے تو اس کا حج نہیں ہوگا حج کے لیے جان بھی لگانی پڑے گی مال بھی لگانا پڑے گا تو عبادت کے لائن کے جو احکامات ہیں وہ بھی جان اور مال ہی کی طرف آتے ہیں اور اللہ کی یہاں پر پوچھ اسی کی ہے کہ جان کہیں لا کہاں لگی اور مال کہاں لگا اسی لیے فرمایا ان بسرا ول فادا کل الا نہ مسولہ فرمایا کانوں سے پوچھو گی کیا سن کر آئے حلال سن کر آئے کہ حرام سن کر آئے آنکھوں سے پوچھو گی حلال دیکھے کہ حرام دیکھے دل سے پوچھو گی کہ دل میں کس کو بسا کر آئے اللہ کو بسا کر آئے کہ اللہ کے غیر کو بسا کر آئے اس لیے کہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے فرمایا آسمان اور زمین اپنے اپنے اندر لے نہیں سکا لیکن ایک مومن کے دل نے مجھے اپنے دل میں بسا لیا تو دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے اور اللہ تو اتنے بڑے غیرت والے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا غیر ہو وہاں اللہ آتے ہی نہیں اس لیے دلوں کو صاف کر کے اللہ کو اپنے دل میں بسانا اسی لیے فرمایا یوم لا مال ولا بنون الا بقلب سلیم فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن آدمی کو مال بھی کام نہیں دے گا اولاد بھی نہیں کام دے گی ہاں جو سلامتی والا دل لے کر کے آیا ہوگا وہ دل جو ہے وہ کل قیامت کے دن کام آئے گا اور سلامتی والا دل یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے اللہ کے نبی کی اللہ کے دین کے کام کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے یہ سلامتی والا دل ہے فرمایا وتكلمنا ايديهم و ارجلهم بما کانو يكسبون فرما آج قیامت کے دن ہم زبان پر مہر لگا دیں گے ہر آدمی کی زبان بند کر دیں گے اللہ ہاتھ بتائیں گے کہ ان سے کیا کر کے آئے دنیا میں اور پیر گواہی دیں گے کہ ان پیروں سے کہاں چل کر کے گئے اس لیے کہ ہر آدمی کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے کہ رامن کاتبین کا یہ دو فرشتے چوبیس گھنٹے ہر آدمی کی حرکت اور سکون کو لکھ رہے اس لیے کہ انسان امال بنانے کی مشینیں دنیا میں جتنی مشینیں ہیں ان سے چیزیں بنتی ہے گلاس نکلا جگ نکلا چپل نکلے کپڑا نکلا یہ چیزیں بنانے کی مشینیں ہیں دنیا میں اور اللہ نے انسان کو ایسا مشین بنایا ہے جس سے عمل نکلتا ہے یا نیکی نکلے گی یا بدی نکلے گی یا اچھا عمل نکلے گا یا برا عمل نکلے گا تو اچھا لکھنے والا بھی متعین ہے برا لکھنے والا بھی متعین ہے اور اس کے گواہ بھی سارے تیار ہو رہے اس کے اعضا اس کے گلا خلاف گواہی دیں گے جس جگہ پر اس نے گنا کیا ہے یا نیکی کیا ہے وہ جگہ گواہی دے گی جن دروازوں سے اس کے امال اللہ کے پاس گئے ہیں وہ دروازے گواہ دیں گے گواہی دیں گے اور کرامن کاتبین گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے یہ برائی کا کام کیا یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے عمل نامے کو دیکھے گا تو حیرت کے مارے یوں کہے گا مال حادل کتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرت الا احصاها اس رجسٹر کو کیا ہو گیا کہ اس نے میری چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے اور بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی سب اس کے اندر میں سما لیا اللہ فرمائیں گے اقرا کتاب کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا فرمایا تیری کتاب کو تو ہی پڑھ لے اور پڑھ کر کے تیری کتاب یہ فیصلہ کرے گی کہ تجھے جنت کا رخ لینا چاہیے یا نعوذ باللہ تجھے جہنم کا رخ لینا چاہیے اس لیے میرے محترم دوستو اللہ کی یہاں پوچھ اسی کی ہے کہ جان کیسے لگی اور بال کہاں سے کمائے کہاں پر خرچ کی اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں جو ایک دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورج سر پر ہوگی زمین تانبے جیسی ہوگی اور انسانوں کے بدن سے پسینے نکل رہے ہوں گے کوئی گھٹنے تک کوئی ناف تک کوئی گلے تک کوئی پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا بھیجے پگھل کر ناک کے راستے سے نکل رہے ہوں گے فرمایا بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی اور دودھ پلانے والی عورت انتہائی شفقت اور محبت کے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور سارے انسان کے نشے میں نظر آئیں گے حالانکہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب ہوگا قیامت کے دن کی سختی کا کہ جس کی وجہ سے انسانوں کا یہ حال ہوگا حدیث پاک میں یہ فرمایا لن تزول قدم عبد حتى يصل عن خمس فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم بھی حساب کی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک یہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے اور یہ پانچوں باتیں جان اور مال سے ہی متعلق ہے کس سے متعلق ہے جان مال سے پہلے دو سوال جان سے متعلق ہے دوسرے جو سوال مال سے متعلق ہے اور آخری سوال ان دونوں سے متعلق ہے اسی لیے فرمایا سب سے پہلا سوال ہر ایک سے یہ ہونا ہے فیم افنا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی ساٹھ سال ستر سال اسی سال کی اس کو کہاں لگا کر کے آئے حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر کے آئے دو ہی راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے ایک حکموں والا ہے ایک خواہشات والا ہے یہ سب سے پہلا سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی کہاں لگا کر کے آئے زندگی میں جوانی کا قیمتی زمانہ ہم نے دیا تھا کہ جس سے بہت بڑا کام تم کر سکتے تھے وہ حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر آئے یہ دوسرا سوال ہوگا اور فرمایا تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کیسے کمائیں کمانے میں حکم کو سامنے رکھا یا خواہش کو سامنے رکھا جو آدمی حکم کو سامنے رکھ کر کمائے گا وہ ہر وقت میں یہ دیکھے گا کہ نفع ہو یا نقصان ہو زیادہ آئے یا کم آئے حکم پورا ہونا چاہیے حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے اس لیے کہ اللہ بڑے اللہ کا حکم بڑا اور جب اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے یہ تھوڑے پر راضی ہو جائے گا یا نقصان کو برداشت کر لے گا تو اللہ حکم پورا کرنے کی اس کو برکت دیں گے حکم کے پورا کرنے کی برکت ہوتی ہے اور وہ برکت وہ ہوگی کہ نقصان کے باوجود اور کم نفے کے باوجود بھی اس کی ضرورت اٹکے گی نہیں اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی برکت کا یہ نفع ہوگا اور اللہ اس کے راستے سے اس کے آخرت حکم پورا کرنے کے راستے سے بنا دیں گے اور جو آدمی خواہش کو سامنے رکھ کر کمائے گا وہ ہر حال میں ہی دیکھے گا کہ زیادہ آنا چاہیے اور نفع ہی ہونا چاہیے نقصان نہیں ہونا چاہیے دھندا تو نفع کے لیے ہوتا ہے کیوں نقصان کریں تو نفع نقصان کو سامنے رکھ کر کم زیادہ کو سامنے رکھ کر یہ حکم کو توڑے گا جو خواہش پر چلے گا اور جب یہ حکم پر توڑے گا اور توڑ کر کے اس کے پاس میں یہ مال آئے گا تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے اللہ کی نافرمانی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی اور حرام کمائی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی اللہ نے جتنی برکتیں رکھی ہے وہ حلال میں رکھی ہے اور حکم پورا کرنے میں رکھی ہے اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے حلالی جانور ہیں سال بھر کتنے کھائے جاتے ہیں اور بقرعید کے وقت میں کتنے ذبح ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو پانچ ہزار چاہیے تو بھی مل جائیں گے پانچ لاکھ چاہیے تو بھی مل جائیں گے کہ ملتے کہ نہیں کبھی اس کی کمی ہوتی ہے حالانکہ یہ جانور ایک دو بچے پیدا کرتے ہیں اور کتا نو نو بچے پیدا کرتا ہے آٹھ نو بچے کھایا بھی نہیں جاتا لیکن اس کے باوجود اس میں اتنی بے برکتی ہے کہ کبھی آپ نے پانچ سو کتوں کے ریور ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے کہ دیکھے پانچ سو کتے ایک ساتھ میں ہوں اس لیے کہ وہ حلال نہیں ہے اس میں برکت نہیں ہے حلال صرف برکت میں ہے اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہے حلال میں برکت ہے اس لیے یہ سوال ہوگا کہ کیسے کمائیں کمانے کے بعد مال کو کہاں پر خرچ کیے اس لیے کہ مسلمان کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے کمانے میں بھی پابند ہے خرچ کرنے میں بھی پابند ہے کمانے میں حکم کا پابند اور خرچ کرنے میں بھی حکم کا پابند اس لیے کہ جان مال ہماری نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں سے تو اللہ نے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں تو جنت چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا جان مال کو حکم سے کے مطابق لگانا پڑے گا بس اور جنت مل جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گی اچھا بھائی آپ حضرات جاگ رہے کہ سو رہے مجھے تو تھوڑا اوپر بیٹھا ہوں نا میں کرسی میں تو مجھے نظر آتا ہے کوئی سوتا ہے تو تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ سو نہیں ایک ہی گھنٹے کی یا تھوڑی سی کم زیادہ مجلس ہے اس میں سے اپنے کو بہت بڑی خیر لے کر کے ہم سب کو اٹھنا ہی صرف سننا اور سنانا بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے کسی مقصد کے خاطر ہم جمع ہوئے ہیں اور جاگ کر سنیں گے تو بات دل تک پہنچے گی کانوں کے راستے سے اور اگر آنکھیں بند ہو گئی تو کان بھی بند ہو گئے اور کان بند ہو گئے تو بات دل تک پہنچے گی نہیں اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے روح کو صحیح نہیں کرے گی اس کے لیے جاگنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ لوگ نیچے مت دیکھو کہاں مت دیکھو نیچے مت دیکھو گھٹنوں میں ہاتھ مت ڈالو آنکھیں بند نہ کرو آپ میری طرف دیکھتے رہو جیسا میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں نا ایسے آپ میری طرف دیکھتے رہو تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی کہ دیکھتے رہو گے کہ سو گے دیکھتے رہو گے اور انشاءاللہ سو گے جاگ کر کے پوری بات سنو گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے تو کمانے کے بعد میں تیس چوتھا سوال یہ ہے کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا اسی لیے فرمایا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عطل مال فرمایا مال کو ضائع کرنے سے اور مال کو فضول خرچ کرنے سے اور نہ جگہ پر خرچ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس لیے کہ مال ہمارا نہیں ہے اللہ نے دیا ہے اور امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں اس کے خرچ کے راستے بتائے کہ کہاں کا خرچ کرنا ہے وہ وقت پر میں بتاؤں گا اس کو تو یہ چوتھا سوال ہے کہ کہاں پر خرچ کیا پانچواں سوال یہ ہے کہ جو کچھ جانتے تھے اس میں کیا عمل کیے آج کا سب سے بڑا المیہ جو بنا ہوا ہے وہ علم بنا ہوا ہے نالج بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو دھوکا لگ گیا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کسی بھی آدمی سے بات کرو تو وہ یہی کہتا ہے میں تو جانتا ہوں جو کسی اور نہیں جاننے والے کو بتاؤ حالانکہ جاننے کا نام دین نہیں ہے ماننے کا نام دین ہے کہ میں جاننے کا نام دین ہے ماننے کا نام دین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے اہل کتاب تھے ان لوگوں کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے لیکن انہوں نے کہا سمعنا وعصینا فرمایا یقین ہے سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں تو باوجود اس کے کہ معلوم ہے لیکن اب وہ خسارہ پانے والوں میں چلے گئے اس لیے ماننے کا نام دین ہے جاننے کا نام دین نہیں ہے اور جہاں تک جاننے کا مسئلہ ہے اس کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے علم کے لیے مومن ہوگا تو ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا دنیا میں آپ کو ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں اور حدیث کا درس دیتے ہیں اور مسلمان بچوں کو ڈگری دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ایمان نہیں اس لیے میرے دوستو علم کے بارے میں پوچھو گی کہ جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کر کے آئے یہ جو جوابات ہوں گے وہ زندگی کے حساب سے ہو گئے رٹی ہٹائی بات وہاں نہیں چلے گی جتنی ساٹھ ستر سالہ زندگی جیسی گزری ہے ایسے ہی جوابات ہوں گے حکموں پر زندگی گزری ہے تو آدمی کہے گا سوائی صحیح جواب دے دے گا اس لیے کہ ہر پل کا حساب ہے ہر پائی کا حساب ہے ایک ایک پل کے بارے میں کہ حکم پر لگائے یا خواہش پر لگائے ایک ایک پائی کا حساب ہے کہ حکم پر لگائے کہ خواہش پر لگائے اگر جوابات صحیح دے دیے تو اس کا عمل نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا جو جنت کا ٹکٹ ہوگا سب کو دکھاتا ہوا کوثر سے آپ کے دستے مبارک سے جامع کوثر پی کر پل سرات پر سے بجلی کی طرح پار ہو کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جوان رکھیں گے ہمیشہ یہ خوبصورت رہے گا ہمیشہ جو ہے اس کو زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی اور ہر ایک کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی تینتیس سال کے ہوں گے سارے جنتی اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے اور ایسا کامل ایمان کی انسان بنا کر جنت میں داخل کریں گے جہاں جنتی کو سو آدمیوں کی طاقت دے کر اللہ جنت میں داخل کریں گے جہاں اللہ کی رضا ملے گی سب سے بڑا انعام جنت ملے گی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور وہاں پر اس کی ہر مانگ پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں یہ دو باتیں کہی وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تمہارے لیے جنت پہ وہ ہے جو تمہارا جی چاہے جی چاہے پوری ہو جائے گی اور فرمایا جو مانگو گے وہ مل جائے گا لا آتے ولا ممنوع کوئی نعمت ختم بھی نہیں ہوگی کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی اور نعمتیں روز بڑھتی ہی چلی جائے گی لامحدود نعمتیں لامحدود زندگی میں ملتی رہیں گی اس لیے میرے محترم دوستو اگر صحیح جواب دیا تو یہ انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گی دنیا میں حیات طیبہ ملے گی آخرت میں یہ انعامات ملیں گے اور اگر زندگی خواہشات پر گزری ہے تو یہ صحیح جواب دے نہیں سکے گا اور جب صحیح جواب نہیں دے سکے گا تو اس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا جو جہنم کا ٹکٹ ہوگا اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور یہ پلسرات پر سے گزرنا چاہے گا تو جو پلسرات جہنم پر بچھایا جائے گا بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا پندرہ سو سال کی اس کی مسافت ہوگی اس پر سے گزرنے کے بجائے وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اس جہنم میں بیک وقت میں اس کو بھوک ستائے گی بیک وقت میں پیاس ستائے گی بیک وقت میں فرشتے اس کو ایسے گر سے ماریں گے کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے بیک وقت میں آگ اس کو جلا رہی ہوگی اور بیک وقت میں سانپ اور بچو اس کو ڈس رہے ہوں گے اور بیک وقت میں اللہ کی ناراضگی ہوگی جب اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا ایک سو اوفی ہا ولا تو ذلت کے ساتھ پڑے رہو ہم سے بات مت کرو اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اس لیے میرے محترم دوستو سب سے بڑا مسئلہ پوری امت اور انسانیت کا جو ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے دنیا کا کوئی مسئلہ مسئلہ ہے ڈبلو کھانے کا مسئلہ ہے بڑا پاؤں میں زندگی نکل سکتی ہے ایک جوڑی کپڑوں میں ایک سال نکل سکتا ہے یاد رکھو لوگ پائپوں میں زندگی گزار دیتے ہیں پائپوں میں بڑے بڑے پائپ ہوتے ہیں اس میں ان کی زندگی گزرتے ہی وہی بچوں کی شادی ہو جاتی وہی میت ہو جاتی ہے تو میت اٹھ کر چلی جاتی ہے میرے دوستو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے اسی لیے فرمایا جو آدمی جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جو جنت پہ داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا حیات دنیا اللہ متا الغرور فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے آدمی کہتا ہے میرا میرا حالانکہ میرا کیا ہے جو میں نے کھا لیا وہ میرا ہے جو آگے بھیج دیا میں نے وہ میرا ہے باقی تو سب وارثوں کا ہے اور جتنے رو رہے ہیں وہ تمہارے میرے پر نہیں روتے ہیں اپنے پر روتے ہیں کہ بھائی شوہر مر جائے تو بیوی روتی ہے تو بیوی کیوں روتی ہے اس لیے روتی ہے کہ میرا شوہر بے نمازی تھا اس کا آخرت میں کیا ہوگا کیوں اس پر روتی ہے اپنے پر روتی ہے کہ میرے چوچلے کون پورے کرے گا باپ مر گیا تو بچے روتے ہیں کہ اب ہم کو کما کر کون کھلائے گا تمہارے پر نہیں میرے پر نہیں روتے یہ دھوکا ہے ہم کو کہ ہمارے لیے رو رہے یہ سب اپنے پر رو رہے اللہ فرماتے امل الحیات دنیا اللہ متا الغروب فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب دھوکا ہے اور اللہ نے اس کی حیثیت یہ بیان کی ہے کہ پوری دنیا کی جتنی مادیت ہے اس کی قیمت ہماری نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی تو کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتی یہ پوری دنیا کی مادیت کی یہ قیمت اللہ کی نگاہ میں اور پوری دنیا کے جتنے انسان ان کی طاقتیں ہیں جس شکل میں بھی ہو اللہ فرماتے ان کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے دنیا کے جتنے طاقتور اپنے آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ ہم اتنے طاقت والے ہم اتنے طاقت والے اللہ فرماتے ہیں ان کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے مکڑی کی کیا حیثیت ہے اور مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت ہے ایک جھاڑو کے سامنے سارا صاف ہو جاتا ہے ایسا ہی میرے دوستوں اللہ تعالیٰ اگر پانی کا ریلا چھوڑ دے تو پوری دنیا مل کر اپنے آپ کو اس ریلے سے بچا نہیں سکتی اگر ہوا کا ایک جھونکا چھوڑ دے عذاب کا تو پوری دنیا مل کر اس ہوا کے جھونکے سے بچ نہیں سکتی اگر آپ کا لاوا اللہ نکال دے تو پوری دنیا کے فائر گریڈ بیل کر کے اس لاوے کو بجھا نہیں سکتے اور اللہ زمین کو ہلا دے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا قبرستان بن جائے اللہ تو بہت بڑے ہیں اللہ کے مخلوق کا ساری دنیا مل کر کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اللہ کا تو کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آدمی اپنی جان مال کے استعمال کو صحیح کرے دعوت اور تبلیغ کی محنت ان دو چیزوں کو بنانے کی محنت ہے دعوت و تبلیغ صرف جانے آنے کا کام نہیں ہے کہ بھائی نکل گئے آگے نکل گئے آگے بلکہ یہ محنت جو ہے ہر ایمان والا اس محنت میں اپنے آپ کو لگا کر اپنے کمانے کی لائن کو اور خرچ کرنے کی لائن کو ٹھیک کر دے اور اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بدن کا استعمال صحیح کر دے اس محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے اسی لیے اس محنت میں چھ صفات ہیں اور ان چھ صفات میں دو بنیادی صفتیں ہیں جو سب سے پہلے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں لائن جو صحیح ہوگی یہ دو صفتوں کی وجہ سے ہوگی مالیات کے لائن کا جتنا بگاڑ ہے دنیا میں ایک روپیے سے لے کر اربوں خربوں تک جتنا بھی بگاڑ ہے مالیات کے لائن کا اس کی بنیاد صرف یقین کی خرابی ہے کہ آدمی کا یقین یہ بنا کہ میری زندگی تو ملک سے بنے گی مال سے بنے گی تو مال آنا چاہیے ملک آنا چاہیے چاہے ہزاروں انسانوں کے جانوں سے کھیل کر آئے چاہے ہزاروں انسانوں کو لوٹ کسوٹ کر کے آئے لیکن مال آنا چاہیے اس طرح کی زندگی مال سے بنے گی جتنی برائیاں ہیں دنیا میں مالیات کی لائن کی اس کی بنیاد صرف یقین کی خرابی ہے اور مالیات کی لائن کی جتنی خرابیاں ہیں وہ ختم ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے کی بنیاد ملک و مال نہیں ہے ڈگری عہدے نہیں ہے چیز و سامان نہیں ہے صرف ایک اللہ کی ذات ہے اللہ ہی نے بنایا ہے اللہ ہی بناتے ہیں اور اللہ ہی اجاڑتے ہیں آج تک جتنوں کی بنائی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے اور جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے بنانے والے بھی اللہ ہے اور اجاڑنے والے بھی اللہ ہے سب سے پہلے یقین پیدا ہو جائے جب تک یہ یقین نہیں بنے گا جب تک مالیات کی لائن کا جتنا بگاڑ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اچھی طرح ہم سمجھ لیں پوری دنیا میں جتنا مالیات کی لائن کا بگاڑ ہے اس کے ختم کرنے کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اسی لیے جب یقین بنا ہے تو امیر المومنین امارت میں پابند ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ رات کو بیٹھ کر مسلمانوں کے کاموں کا بیت المال کے دیے سے کام کر رہے تھے اتنے میں ایک صحابی آئے اور اپنے کچھ نجی کام کی بات کرنے لگے تو انہوں نے دیا دیا دیا یہ ہمارے نجی کام کے لیے نہیں ہے یہ بیت المال کے کے کے لیے لیے مسلمانوں کام امیر اتنا بڑا آدمی بایس لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت چلتی ہے وہ ایک ایک تیل کا ایک قطرہ اللہ کو ناراض کر کے نہیں استعمال کر سکتا یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی یقین کے راقص طاقت سے پیدا ہوئی ایک چرواہ جنگل میں امانت دار ہے جب اس کو کہا کہ بکری بیچے گا کہا میری نہیں ہے تو میرے مالک کی ہے کہ مالک کو بتا دینا بھیڑیا کھا گیا تو کہنے لگا اے اللہ اللہ کہاں چلے جائیں گے مالک کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے ایک بچی رات کے اندھیرے میں اس کی ماں نے امتحان کے لیے کہا کہ بیٹی آج دودھ کم ہے اس میں پانی ملا دے تو بیٹی نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے تو فرمایا امیر المومنین کہاں آتے ہیں ابھی تو رات کا اندھیرا ہے ملا دے فرمایا امیر المومنین نہیں دیکھتے ہیں ان کا ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے تو دنیا میں مالیات کے لائن کا جتنا بگاڑ ہے اس کے ختم کرنے کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جب تک کلمہ نہیں بنے گا جب تک مالیات کا بگاڑ دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا اس لیے پہلی بنیاد ہے کہ یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اپنی صفات میں بھی بڑھے بنانے والے بھی ہو بگاڑنے والے بھی ہو اور بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے کہ زندگی اللہ کس کی بنائیں گے اور میں جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے محمدی بن کر جینا چاہیے محمدی بن کر کے بننا چاہیے ایک ہی راستہ دوسرا کوئی راستہ نہیں دنیا میں ساری امت کے مسائل کا حل اور ساری انسانیت کے مسائل کا حل محمد الرسول اللہ میں ہے اور لا الہ الا اللہ میں ہے کہ ایک تو کلمہ ٹھیک ہونا چاہیے اور دونوں جز زندگی میں آنا چاہیے کلمہ دل میں ہونا چاہیے اور سر کے بالوں سے لے کر پیر تک محمد الرسول اللہ زندگی میں ہونا چاہیے تو یہ اگر ہوگا تو مالیات کے لائن کا بگاڑ ختم ہو جائے گا باقی اس کے علاوہ جتنے پروگرام بنا لے دنیا میں اور جتنے ڈپارٹمنٹ کھول لے کبھی یہ مالیات کے لائن کا بگاڑ نہیں ہو ختم دور ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ ہی کے نام پر دور ہو سکتا ہے اللہ سے ڈر لگے اللہ سے امید بن جائے تو ہی یہ مالیات کے لائن ٹھیک ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی دوسری بنیاد میرے دوستوں نماز ہے نماز جو ہے وہ پوری زندگی کو بنانے کے لیے ہے اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا خراب دعا یہیں سے باہر جائے گا اور تازہ ہوا یہیں سے اندر آئے گی ایسا ہی زندگیوں سے سارے رضائل جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے اور سارے خسائل اور شمائل اور زندگیوں میں اچھائیاں جو آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی اسی لیے نماز کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے نماز بنتی چلی جائے گی زندگی صاف ستھری بنتی جائے گی اس کے بغیر زندگی نہیں بن سکتی زندگی کے بننے کا دھوکہ لگ سکتا ہے لیکن زندگی بننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی کی نماز بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آگ لڑ گئی ایک دوشیزہ سے خیر القنور کا زمانہ تھا تو لڑکی نے لڑکے سے یہ کہا کہ آگے کی کوئی بات تو اپن بعد میں کریں گے پہلے تم ایک کام کر لو چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ میں امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھ لو کیا کر لو چالیس دن تکبیر اولا کے ساتھ میں امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کے بعد آگے کی بات کریں گے تو جب اس جوان نے چالیس دن امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت کو دل سے نکال کر اپنی محبت دل میں اتار دیا اس کا خیالی دماغ سے نکل گیا دل سے نکل گیا اللہ دل میں رچ بس گیا اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتور چیز نماز عطا فرمائی ہے پوری زندگیوں کو نکھارنے کے لیے اسی لیے دعوت اور تبلیغ میں دوسرا نمبر جو ہے وہ نماز کا ہے کہ ہر مسلمان اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز میں اللہ کا یقین پیدا کرے کہ میرے کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو جائے بوجھ نہ رہے ہمارے لیے فضائل کا علم ہو مسائل کی شکل صحیح ہو اللہ والا دھیان ہو نماز میں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو یہ پانچ چیزیں نماز میں آ جائے گی تو یہ زندگی کو نکھار دے گی اسی لیے تبلیغ میں یہ دوسری صفت نماز کے بنانے کی محنت ہے یہ دو بنیادیں ہیں یہ بنیادیں مضبوط ہو جائے اور علم اور ذکر کی روشنی میں ہو جائے اور اکرام مسلم کے اخلاق کی بلندی کے ساتھ ہو جائے اور اللہ کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو جائے اور جان مال کے دھوکے سے نکل جائے تو یہ بنیادیں پوری زندگی میں اسلام کی عمارت کو کھڑا کر دے گی اسلام کی جو عمارت ہے جس میں عبادت ہے پوری عبادت کی لائن اچھی ہو جائے گی معاشرت ہے تو معاشرت میں انصاف آ جائے گا ایسان آ جائے گا احسان آ جائے گا حیا آ جائے گی سادگی آ جائے گی جو اسلامی معاشرت کی بنیادیں ہیں وہ زندگی میں قائم ہو جائے گی کلمہ نماز کے صحیح بننے کی بنیاد پر اسی کے ساتھ معاملات میں کھانے کمانے کی جو لائنیں ہیں اس میں سے حرام نکل جائے گا اور سچائی آ جائے گی جھوٹ نکل جائے گا اور امانت داری آ جائے گی ہمارے معاملات کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے ایک سچائی پر ہے اور امانت داری پر ہے کا مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا مسلمان کبھی ناپتول میں کبھی نہیں کر سکتا مسلمان کبھی ملاوٹ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ کام میرے اللہ کے بنانے سے بنیں گے مال سے نہیں بنیں گے اس لیے ہمارے معاملات میں سچائی اور امانت داری آ جائے ہمارے اخلاق میں بلندی آ جائے کہ ہمارے اخلاق میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الاخلاق فرما میری بیاست اس لیے ہوئی ہے دنیا میں تاکہ میں انسانوں کو اخلاق کی بلندی سمجھاؤں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں لوگوں نے اغراض کا نام اخلاق رکھا تھا تو فرمایا اخلاق کی بلندی سکھانے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں اسی لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں ہے جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس سے رشتہ داری کو جوڑو اور جو تمہیں کبھی چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ لوگوں کو کھلاؤ جو تم کو نہیں کھلاتے ان کو فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے تو اخلاقی زندگی میں وہ بلندیاں پیدا ہو جائے گی کہ انسانیت اسلام کی طرف ایسی دوڑ کر آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے پیاسا پانی کی طرف آتا ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤں کی طرف آتا ہے ایسے ہی ساری انسانیت اسلام کی طرف ایسی بھاگ کر آئے گی دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو اسلام پر آنے سے روک نہیں سکتا ہے اگر یہ لائنیں ہماری صحیح ہو جائے اسی لیے دنیا کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہماری معاشرت آئے گی نماز تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں روزہ ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے زکات ہم مسلمان کو دیتے ہیں ایمان ہمارے دل میں ہے حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جہاں بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے تو دنیا کے سامنے کیا آئے گا فرمایا دنیا کے سامنے ہماری معاشرت آئے گی کہ ہماری معاشرت میں اور مسلمانوں کی معاشرت میں بہت بڑا فرق ہے ہماری معاشرت میں حقوق کی ادائیگی ہے دنیا کی معاشرت میں حقوق کو مانگنا ہے اور ہمارے اندر میں حقوق کو دینا ہے ہماری معاشرت سامنے آئے گی ہمارے معاملات سامنے آئیں گے ہمارے اخلاق ان کے سامنے آئیں گے صحابہ دنیا میں جو فرے ہیں وہ ایمان اعمال اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں فرے حالانکہ زبانی نہیں جانتے تھے لیکن پوری دنیا کو اپنا جیسا بنا دیا وہاں جیسا بننے کے بجائے اس لیے کہ ان دو دن تین بنیادوں کے ساتھ پھر ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ میں اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو بلندی کرنا اور اپنی زندگی میں اللہ کو اور آخرت کو اپنا مقصد بنانا کہ ہم دنیا میں سے کیا چاہتے ہیں اور دنیا میں ہم پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے اور دنیا میں ہم اقتدار نہیں چاہتے اقتدار والوں کو اقتدار مبارک مال والوں کو مال مبارک کہ ہم کو کیا چاہیے کہ ہم کو اللہ چاہیے اور ہم کو آخرت چاہیے اسی لیے صحابہ کی شان میں اللہ نے قرآن میں فرمایا رخ فضل من اللہ و صحابہ کی شان کیا ہے فرمایا بہت رکو کرنے والے اور بہت زیادہ سیدھا کرنے والے یعنی بہت نمازیں پڑھنے والے اس لیے کہ دعوت کی محنت کثرت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے دعوت کی محنت کس کے لیے ہے عبادت کو زندہ کرنے کے لیے اور ہر کام کرنے والے میں عبادت کی کثرت زندہ ہونی چاہیے فرائض تو ہے ہی ہے کا اہتمام ہو تہجد کا اشراق کا چاش کا عوابین کا سلاۃ الحجہ کا سلاۃ التوبہ کا ہاں، اس اختفار کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نمازیں پڑھنا غرض یہ کہ تلاوت بڑھے ذکر بڑھے اور اسی کے ساتھ میں نماز رکو سیدھا بڑھے یہ مطلوب ہے دعوت کی محنت میں اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں جس طرح نبیوں کی سنت دعوت ہے ایسا ہی نبیوں کی سنت کثرت عبادت ہے اور فرمایا عبادت کی کثرت کے بغیر آدمی کا نفس دبتا ہی نہیں ہے اگر عبادت کی کثرت زندگی میں نہیں ہوگی تو آدمی کا نفس اندر سے موٹا ہو جائے گا تبلیغ کا کام کر کے بھی تو اس کو اس کو اس کو مزمحل کرنے کے لیے اور اس کے اندر میں انقیاد اور اطاعت زندہ کرنے کا راستہ کثرت عبادت ہے جس کے ذریعے سے نفس جو ہے وہ مستمل ہوتا ہے اس لیے میرے دوستوں فرمایا کہ وہ بہت رکو کرنے والے صحابہ بہت سیدھا کرنے والے کا یہ کیا چاہتے ہیں فرمایا اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کا فضلہ چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے اس سے دنیا میں جہاں بھی کہیں گئے ہیں انہوں نے ایک ہی بات کہی اما ہم آخرا ہم تو ہماری اور تمہاری آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں ہم تمہارے ملک و مال کے لیے آئے ہی نہیں اس لیے اپنی منزل کو اللہ بنانا اور آخرت کو بنانا کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے یہ مبارک زندگی میرے دوست ہو ہمارے اندر اور پوری امت میں آئے یہی مسائل کا حل ہے امت جن مسائل سے دو چار ہے اور جن پریشانیوں میں گری ہوئی ہے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگیوں میں اس سے نکلنے کا واحد حل یہ مبارک زندگی ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں جتنا اس کے علاوہ ہاتھ پیر ماریں گے دلدل کی طرح زمین میں دستے چلے جائیں گے کبھی نکل نہیں سکتے ہیں نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی ہے اسی سے انسانیت کے مسائل حل ہوں گے جتنی چیزیں اور سامان بڑھیں گے اتنے دنیا میں مسائل بڑھیں گے آپ یہ بتاؤ دنیا میں خوف بڑھا یا دنیا کے اندر میں امن بڑھا کیوں بھائی کیا بڑھا حسن زن بڑھا کہ بدگمانیاں بڑھی دوستی بڑی کہ دشمنیاں بڑی جان و مال کا تحفظ بڑا کہ جان و مال کا ضیا بڑا آپ ایک ایک چیز کو لے لو تو انسانیت کے دنیا کے مسائل حل نہیں ہوئے مسائل اور الجھے ہیں اس لیے کہ مسائل کے حل ہونے کا وہ راستہ ہے ہی نہیں ہے مسائل کے حل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں یہ ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے اب یہ مبارک زندگی ہمارے اندر اور پوری امت میں آئے اور امت کے راستے سے انسانیت میں آئے اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے کیا ہے راستہ محنت کو صحیح کرنا ہے دنیا کے سارے نظام کو اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے اللہ خلقنا الانسان لقد خلق اور میں ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے پیدا ہوتے ہی رونے کی محنت کرتا ہے نہ روئے تو گھر والے پریشان ہو جاوے روتا ہے پھر اس کے بعد ہاتھ پیر ہلاتا ہے پھر اس کے بعد میں گھٹنوں کے بل چلتا ہے پھر دوڑتا ہے پھر اس کے بعد کام دھندا شروع کرتا ہے غرض یہ کہ زندگی پر پوری محنت ہی محنت ہے تو انسان کی فطرت میں اللہ نے محنت کو رکھا ہے اور دنیا کے سارے نظام کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے آپ یہ بتاؤ دنیا میں جتنی ترقیات نظر آ رہی ہے جس لائن کی بھی ہے کہ بھائی آج سے سو سال پہلے اس کا تصور ہو سکتا تھا تو یہ جتنی ترقیات ہے یہ انسانوں کی محنت کا سبرا ہے کہ انسانوں کی جان لگی انسانوں کا مال لگا انسانوں کی صلاحیتیں لگی جس کے نتیجے میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی مٹی کا ڈھیر تھا وہ اتنا اوپر چلا گیا لوہا تھا وہ تیز رفتار سواریوں میں تبدیل ہوا اس کے علاوہ جتنی ترقیات ہے یہ انسانوں کی محنت کا جوہر ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مبارک زندگی ہمارے اندر آ جائے اور پوری امت میں آ جائے اور ہماری نسلوں میں آ جائے اور امت کے راستے سے انسانوں میں آ جائے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی محنت کو صحیح کیا جائے تو ہماری محنت کا صحیح راستہ کیا ہے میرے دوستو محنت کا صحیح راستہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیویس سالہ دور نبوت میں ہر فرد امت میں زندہ کیا ہے وہ محنت کا صحیح رخ ہے چار مہینہ چلنا اور تین دن اور یہ جو اعمال ہے یہ اب اللہ والوں کے دلوں پر اللہ نے محنت کی یہ شکل اس لیے کھولی ہے کہ محنت کے اس رخ سے چلتے چلتے وہاں تک پہنچ جائے اس کے لیے یہ شکل ہم کو دی گئی ہے یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے کہ چار مہینہ لگا دیا تو کام ہو گیا انعام مل گیا یا چلا لگا دیا تو کام ہو گیا یا تین دن لگایا تو کام یہ نہیں یہ تو علیب باتا ہے جیسا قرآن پڑھنے کے لیے علیب باتا پڑھنا ہوتا ہے اس محنت تک پہنچنے کے لیے محنت کی یہ ترتیب ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے آپ کو اے بی سی ڈی پڑھنا پڑتا ہے ایسا ہی اس محنت تک پہنچنے کے کے لیے ایک آسان ترتیب ترتیب ہے کہ جس کو صحیح طریقے سے کرنے نتیجے میں آہستہ آہستہ آدمی اس محنت تک جائے گا اسی لیے مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت میں امت کو جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے امت دو بارہ وہاں تک پہنچ جائے اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں تو امت کو کہاں پر چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں پر چھوڑا وہ ہر فرد امت میں دو بنیادیں زندہ تھی ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا اس لیے کہ دین ہے اور ادھورا ہے تو مصیبت آئے گی دین ہے لیکن شکل ہے اصل نہیں ہے حقیقت نہیں ہے تو اللہ کا کوئی وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت کی زندگی میں پایا جاتا تھا ایک بنیاد یہ تھی دوسری بنیاد سو فیصد ایمان والوں میں یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا آ جائے اللہ کے نام پر لگانے کا تو ایک لگا دیں گے ہزار لگانا ہوگا تو ہزار جانے لگائیں گے پورے خاندان کو لگانا پڑے گا تو خاندان کو لگائیں گے اس لیے کہ اللہ بڑھے اور اللہ کا دین بڑا مال کا تقاضا ہوگا تو سو لگانے کا تقاضا ہوگا تو سو لگائیں گے ہزار لگانے کا تقاضا ہوگا تو ہزار لگائیں گے اور جھاڑو مار کر پورا لگانے کا ہوگا تو جھاڑو مار کر پورا لگائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت پر جب اپنے آپ کو اجاڑنا طے کریں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں اللہ آباد کر دیں گے یہ دو بنیادیں سو فیصد ایمان والوں میں تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے صحابہ کی چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا کہ کتنا بڑا کام لیا پوری دنیا کی ہدایت کا کام اللہ نے ان سے لیا کروڑوں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں کروڑوں لوگوں کو ہدایت دیا ہے صحابہ چند لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اور ان کے پاس وسائل کی اتنی کمی ہے کہ بھوک کی وجہ سے پوری سب گر جا رہی ہے دس دس سوار ایک ایک سواری پر سوار ہوتے ہیں پیر پھٹ گئے تو چتڑے باندھ کر چل رہے کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے ہیں تاکہ ستن نہ کھل جائے اس بے سر و سامانی میں اللہ نے اس چھوٹی جماعت سے اتنا بڑا کام لیا اس کی یہ دو بنیادیں ہیں ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا ایک اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے اس چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا جب جب بھی امت میں دو بنیادیں زندہ ہوگی اللہ تعالیٰ امت کے اس مد میں سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی کر دیں گے اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے اور اللہ ان سے دنیا کے اندر میں ہدایت کے عام کرنے کا حق کے اوپر لانے کا باطل کے نیچے لانے کا انسانیت کے لیے حق پر آنے کی راہوں کو اللہ ہموار کر دیں گے اس کمزور جماعت کے ہاتھوں جن میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوں لیکن صحابہ میں جو دو بنیادیں زندہ ہوئی ہے وہ محنت کے صحیح رخ سے زندہ ہوئی تو محنت کا کیا صحیح رخ تھا آپ کے زمانے میں آپ کے زمانے میں میرے دوستوں محنت کا صحیح رخ یہ تھا کہ جو آپ کی محنت سے ایمان میں آیا اس نے اپنی جان مال کو دعوت پر اتنی لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا دعوت پر کتنی لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں بھائی جتنا گھر بار کا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے اتنے لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اور دعوت پر پھونک پھونک کر چلتے ہیں اس کے لیے سارے تقاضے ضائع ہوتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کا رخ یہ تھا کہ ہر ایمان والے نے اپنی جان مال کو دعوت پر اتنی لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا نمبر دو ہر ایمان والے نے اپنی جان مال کو اللہ کی عبادت پر لگایا جس سے عبادت میں حقیقت پیدا ہو گئی اور عبادت امت میں زندہ ہو گئی اور جتنا عبادت کا تقاضا تھا اتنی جان مال عبادت پر لگائی نمبر تین اپنی جان مال کو اخلاق پر لگائی کہ ہماری جان مال سے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچائیں گے یتیموں کو بیواؤں کو مسکینوں کو محتاجوں کو مقروضین کو بیماروں کو جو جس لائن کی مصیبت میں ہیں اس مصیبت کے دور کرنے کے لیے اپنی جان مال کو لگائیں گے اور اتنا لگائیں گے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے نمبر چار اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں بھی لگیں گے اور لگائیں گے لیکن بقدر ضرورت لگیں گے اسراف سے بچ کر کے لگیں گے یہ محنت کا صحیح رخ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیویس سال امت کے ہر فرد نے جس کے نتیجے میں تیویس سال میں پونے چھ سو سال کا بگاڑ ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا زمانہ پونے چھ سو سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف تیویس سال کے نتیجے میں ختم ہو گئی اور کتنا بڑا کام ہو گیا ایک تو اللہ نے مجمع بنا دیا ایک ماحول بنا دیا ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جنہوں نے دنیا کو یہ دعوت دیا اسلم و تسلم کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی دنیا میں سلامتی آ نہیں سکتی اسلام کے بغیر اور دنیا میں امن آ نہیں سکتا ہے ایمان کے بغیر کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی کا کون سا اسلام اور میں ہمارے جیسے ہو جاؤں اتنا بہترین مجمع تیار ہو گیا تیویس سال کی صحیح محنت اور پوری محنت کے نتیجے میں دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوا کہ پورے حجاز کا ماحول بن گیا کہ جس ماحول میں خاص کر کے مدینہ منورہ کا ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ اگر کوئی بے ایمان یہاں پر آئے گا تو تین دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا اور اگر کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آئے گی تو دو ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جائے گی ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا جس کے نتیجے میں پوری دنیا کو دعوت دی گئی کہ اسلام لاؤ گے تو سلامتی ملے گی کہا اسلام کہاں ہے فرمایا ہمارے پاس ہے ہم جیسے ہیں ایسے ہو جاؤ کہا اس کو سیکھنا ہے کہاں جائیں کہا مدینہ منورہ میں آ جاؤ دو ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے چلے جاؤ اتنا بڑا کام میرے دوستو صرف تیویس سال میں ہوا ہے پونے چھ سو سال کا بگاڑ تیویس سال میں ختم ہو گیا اگر ہمارے اس مجمع میں اتنا تو ایک موت ہی مجمع امت کا محنت کا یہ رخ اپنا لے تو اللہ اس میں سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا اس لیے میرے دوستو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں محنت کے اس رخ پر آنا ہے کہ بھائی آنا ہے کس کو کس کو آنا ہے یہ بتاؤ ماشاء اللہ پورے مجمع کو آنا ہے اب میرے دوستو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں اللہ سے دل دل میں معافی مانگے معافی مانگ لے اللہ سے کہ اللہ دین کے معاملے میں اور دین کی محنت کے بارے میں جتنی کمی کو تائی ہوئی اللہ تو ہم کو معاف فرما دے اللہ سے معافی مانگ لے آئندہ کے بارے میں یہ عزم کریں کہ آئندہ ہمیں محنت کا ایسا صحیح اور ایسا پورا رخ اپنانا ہے کہ جو ہمیں آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچا دے اور اگر پہنچنا نصیب میں نہیں ہے راستے میں مر جائے تو اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے اس کے لیے میرے دوستوں سب سے پہلی بنیاد جو ہے اچھا چار مہینہ لگانا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایسا اچھا چار مہینہ لگا دے کہ وقت بھی پورا کریں عمل بھی پورا کریں ایک سو بیس دن وقت کا بھی اور ایک سو بیس دن عمل کا بھی ایک سو بیس دن تحجد ایک سو بیس دن صبح شام کی تعلیم ایک سو بیس دن روزانہ پانچ گش ایک سو بیس دن صبح شام کی تسبیح ایک سو بیس دن قرآن پاک کی تلاوت ایک سو بیس دن ہر عمل کو ایک سو بیس دن جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ چار مہینے میں دو نعمتیں آدمی کو عطا فرمائیں گے صحیح وقت لگانے کی برکت سے ایک تو اللہ دل کا رخ صحیح کر دیں گے کیا صحیح کر دیں گے دل کا رخ صحیح ہو جائے گا دل کا رخ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے گا اور آخرت کی طرف ہو جائے گا کہ ہم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے آخرت بنانے کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جائیں گے دل کا رخ صحیح ہو جائے گا دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوگا کہ ہماری فکر صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ آدمی کی پوری زندگی کی محنت جو ہے اس کی فکر کے تابع ہے جیسا فکر ہوگا ایسی محنت ہوگی فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے تو محنت کتنی ہوگی تبلیغ کی تبلیغ کی محنت ایسی ہوگی جیسے مری بکری اللہ کے نام اس لیے کہ جب تک فکر نہیں بدلے گا جب تک محنت کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا یاد رکھو یہ پکی ٹکی بات ہے آدمی کی محنت فکر کے تابع ہے تو چار مہینہ اچھا لگانے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فکر کو بدل دیں گے اچھا لگانے کی برکت ہوگی صرف چار مہینہ لگانے سے نہیں فکر بدلے گا اچھا لگانے سے برکت بدلے گا تو اچھا میں چار مہینہ لگانے کے نتیجے میں اللہ فکر کو بدل دیں گے فکر دعوت کا بنے گا اللہ کے کلمے کی سربلندی کا بنے گا انسانیت کی ہدایت کا بنے گا کہ دنیا میں ہم اس لیے گئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اس کے لیے ضرورت پڑے تو خون کا آخری قطرہ بہا سکتے ہیں اور اپنی آخری پائے لگا سکتے ہیں اس فکر کے ساتھ آدمی واپس لوٹے اس کے معنی یہ نہیں کہ گھر کاروبار کو آپ چھوڑ دیں سارے کام کریں لیکن یہ فکر غالب ہونا چاہیے کہ جو ہمارے کسی تقاضے کو ضائع نہ ہونے دے جیسے ایک آدمی کا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے تو یہ کہیں بھی جائے گا تو لوگوں کی ٹوپی دیکھے گا شادی میں جاوے تو ٹوپی دیکھے میت میں جاوے تو ٹوپی دیکھے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بچوں کو پالتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے لیکن فکر کیا ہو گیا ٹوپی کا تو ایسا ہی ہم سارے کام کریں گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ جب اس فکر کے ساتھ میں کریں گے تو ہمارا ہر کام ہم کو اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا دعوت سے اللہ کے قریب ہوں گے جنت کے قریب ہوں گے عبادت سے اللہ کے اور جنت کے قریب ہوں گے بیوی بچوں میں رہ کر کے اللہ کے اور جنت کے قریب ہوں گے اور کاروبار کر کے بھی اللہ کے اور جنت کے قریب ہوں گے مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے ہر کام دین ہے شرط یہ ہے کہ رخ صحیح ہونا چاہیے اور فکر صحیح ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اچھا چار مہینہ لگانا ہے اب اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ کہ اچھا چار مہینہ لگانے کے لیے کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ میں چار مہینہ اچھا لگاؤں گا اور اپنے ساتھ جماعت بنا کر کے جاؤں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کروں کہ بھائی عملے کے اعتبار سے بہت ہے کہ نہیں علاقہ بھائی کتنے چار مہینے والے ہوں گے کچھ ہے تعداد آپ کے پاس والے کتنے ہوں گے یہ بتاؤں دو چار سو سال چار مہینے والے اور چلے والے ہاں یعنی تقریباً آٹھ سو کا آپ کے پاس میں عملہ ہے کہ جن کا وقت لگا ہوا ہے اب یہ جتنا عملہ ہے کہ بھائی یہ سالانہ مہانا یومیہ محنت پہ رہنا چاہیے یا کام کرنے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے کہ بھائی یومیہ محنت پہ ہونا چاہیے کہ نہیں اس لیے کہ محنت پر رہیں گے تو آگے بڑھیں گے منزل کے قریب ہوں گے منزل تک پہنچنے کے لیے شرط ہے کہ رخ صحیح ہونا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے تو منزل تک